اے طالب علم یاد کر تو اس زمانے میں طالب علم تھا تجھے نبی پڑھایا کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے تو مدرسے کا طالب علم تھا تو وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتا تھا مگر تو جہاد سے غافل نہیں ہوا تو مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوا تو کافروں سے غافل نہیں ہوا طالب علم یاد رکھ تو نے ہی ماری کے بدر لڑا تھا تو نے ہی عہد لڑا تھا تو نے ہی خندق کھو دی تھی تو نے ہی اس خودی خندق کے اندر اپنے نبی کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے روم و فارس کی فتح کا اعلان کرتے سنا تھا اور طالب علم تیری غیرت کا یہ نشان تھا کہ تو اپنے استاد کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا تھا تو کشاں جا رہا تھا کہ عمرہ کریں گے رستے میں جا کے تیرا ایک طالب علم بھائی گم ہو گیا ایک مسلمان گم ہو گیا کافروں نے اسے پکڑ لیا گرفتاری کی خبر آ گئی طالب علم یاد کر پھر تیرا مدرسہ کہاں لگا تھا تیرا مدرسہ درخت کے نیچے لگا تھا وہ درخت بھی محفوظ کر لیا گیا اس کا نام بھی محفوظ کر لیا گیا تیری اس ادا کو بھی محفوظ کر لی گئی کر لیا گیا تو نے اپنے استاد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا تو نے اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا تو نے موت پر بیعت کی تھی اور طالب علم جب تو موت پر بیعت کر رہا تھا پورا مکہ لرز رہا تھا اور آسمان سے اعلان ہو رہا تھا انا لک فتح مبینہ فتح آج اتر چکی ہے زمین پر